ابو بکر بن ابی شائبہ نے کہا ہمیں حفظ اور ابو معاویہ نے حدیث بیان کی ابو قریب نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے حدیث بیان کی ان دونوں یعنی ابو معاویہ اور حفظ نے اعمش سے روایت کی ابو سعید اشج نے کہا ہمیں وقیع نے حدیث بیان کی کہا ہمیں اعمش نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے پیٹ میں پی بھر جانا جو اس کے پیٹ کو تباہ کر دے شیر کے ساتھ بھر جانے کی نسبت بہتر ہے ابو بکر نے کہا مگر حفظ نے یریح یعنی جو اس کے پیٹ کو تباہ کر دے کے الفاظ روایت نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو ترانوے